الاحترام علماء کرام طلبہ اظام میرے محترم بزرگوں دوستوں اور مسلمان بھائیوں ختم نبوت دے دیوانوں پروانوں اور مستانو حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجابادی دامت برکات ملالیہ نال میں وعدہ کیا بے انشاءاللہ سال تو میں رات نو حاضری دیا کرنگا چونکہ بہت ساری جگہ تے میں جانا رہنا احباب بھی رات دا وقت مناسب ہے اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے بے جڑے جلدی جلدی مینو وقت دے دیں چونکہ مینو بھی جلدی اللہ پاک اسا سب نو ختم نبوت واسطے ساری زندگی وقف کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تسی ہونے سست نہیں ہونا تسی سبحان اللہ مجاہد آواز کم از کم کفر دے لرزہ تاری کر دے وے میرے محترم بھائیو عقیدہ ختم نبوت صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان دی جڑ اور ایمان دی بنیاد ہے این ایمان ہے اور عقیدہ ختم نبوت اسلام دے ہر رکن دی بنیاد ہے کلمے دی بنیاد بھی عقیدہ ہے وہ ختم نبوت بولو کچھ بولو گے تو میں بولاں گا اللہ اللہ نماز دی بنیاد بھی عقیدہ ہے اچھی بولو میں کلے دی آواز تھوڑے تو ماشاءاللہ زیادہ ہے تسی بھی بھی اچھی بولو عقیدہ ہے ختمے نبوت حج دی بنیاد بھی عقید ہے ختم نبوت میں کہنا نماز دی بنیاد بھی عقیدہ ختم نبوت اسلام دی بنیاد بھی عقیدہ ختم نبوت ایمان دی بنیاد بھی عقیدہ ختم نبوت بلکہ ہر مسلمان دی بنیاد عقیدہ ختم نبوت جاؤ عرفات دا میدان اج بھی گواہی دے رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایوہ الناس او لوگو ان ربکم واحد تو اڈا رب بھی ایک وانہ کتابکم واحد کتاب بھی ایک وانہ دینکم واحد دین بھی ایک وانہ نبیکم واحد نبی بھی ایک وانہ خاتم النبیین لا نبی عبادی میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی آ سکدا اچھی بولو کوئی نبی آ سکدا کوئی زلی نبی آ سکدا کوئی بروزی نبی آ سکدا کوئی نقلی اصلی نبی آ سکدا انگریزان انگریزاں چیخ چلی نبی آ سکدا کوئی انگریزاں دا خود کاشتا پودا اور ایجنٹ نبی بن کے آ سکدا آقا علیہ السلام فرمایا سلاسون قذابون دجالون کلہم یزم انہو نبی اللہ تیس بڑے بڑے قذاب دجال پیدا ہونگے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ دا نبیاں فرمایا ہو دجال مرتد بے ایمان شیطان تے ہو سکتے نبی آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی آپ اللہ دے آخری نبی آپ دے بعد کوئی نبی آ سکتا آپ تے نبوت بھی مکمل حسن بھی مکمل جمال بھی تسی بھی بولو مکمل ادھورے بول رہے ہو ماشاءاللہ سارے بولو سارے دا مطلب مکمل آپ تے نماز بھی اذان بھی حج بھی روزہ بھی کلمہ بھی کمالات بھی حالات بھی واقعات بھی تأثرات بھی خیالات بھی دن رات بھی بلکہ آپ تے ہر بات بھی آپ تے ہر بات بھی ماشاءاللہ اج آج بڑی اچھی چٹ ہے یہ اردو میں بیان کرے پنجابی نہیں سمجھ آ رہی اچھا پورے ملک سے ماشاءاللہ بڑے محبت والے نے بھائی کوئی بات نہیں جی انشاءاللہ میں بحمد اللہ اردو فارسی میں کالج وچ انگلش تقریرا کردا رہا آ لیکن مقصد عمل کرنا ہے عمل کرو گے انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ ایک گل پنجابی سنانا پھر میں اردو شروع کر لواں گا ٹھیک ہے نا بھائی ماشاءاللہ میں جی عبد الجبار صاحب کو پڑھتا سی تکریر دا بڑا شوق لگ گیا کدی کدرے نس جانا سبق دا ناگا ہو جانا فرمانا بے خطیب نو جدو تقریر آ جاوے نا پھر دی نہیں جی میں مرغی انڈا آ جاوے نا تو رکدا دا ماشاءاللہ اچھی وہ سبحان اللہ مل کے وہ سبحان اللہ محبت نل وہ سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم چپ کر کے بیٹھے رہو کوئی سن نہ لے محبت سے کہو پیار سے کہو ذوق سے کہو شوق سے کہو عرفات کا میدان گواہی دے رہا ہے اکملت لکم دینکم رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم نے آپ پر نماز بھی کر دی مکمل روزہ بھی بولو گے تو بات بنے گی روزہ بھی حج بھی کلمہ بھی زکاة بھی ارکان بھی اسلام بھی ایمان بھی حسن بھی جمال بھی کمال بھی علم بھی عمل بھی بھی شرافت بھی عزت بھی عظمت بھی اور نبوت بھی رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اے میرے محبوب ہم نے آپ پر ساری نعمتیں مکمل کر دی سارے صحابہ مسکرا رہے تھے ایک دیدہ ور رو رہا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان نے محسوس کیا خوشی کی بات ہے اسلام مکمل ایمان مکمل کلمہ مکمل اذان مکمل سارے مسکرا رہے صدیق اکبر کیوں رو رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرا رمل شناس ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا کیوں نہ رو لگتا ہے جیسے جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی جب ایمان اسلام دین مکمل ہو گیا آپ تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے ہم اکیلے رہ جائیں گے میرے محترم بھائیوں سورہ فتح جب اتری اذا جا انس اللہ والفتح الناس الله أفواجا کے اکبر رو رہے تھے حالانکہ خوشی کی بات ہے اللہ کی مدد آ گئی خوشی کی بات ہے اللہ کی نسرت آ گئی خوشی کی بات ہے کامیابی نے قدم چومے خوشی کی بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا روتے کیوں عرض کیا کا یوں لگتا ہے جیسے آپ ہم سے بچھڑ جائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے سامنے کٹھے ہو جاؤ میں تمہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں ابو بکر فی الجنہ وعمر وعثمان و عمر فل جنا وسمان جنا و طلح جنا جنا وسعد و شیدو وعبد الرحمن بن عوف بنو جنا وبو بید بن الجراح راہ جنا ختم نبوت کے دیوانوں اور پروانوں بات صرف کہنے کی نہیں کرنے کی ہے قربان جاؤں اپنے اکابرین پر بزرگان دین پر جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی جوانی جوانوں کی جوانی لٹا دی رب العالمین نے فرمایا والسابقون السابقون یہ جنت میں پہلے جانے والے لوگ جو ذکر کرنے والے زیادہ نماز پڑھنے والے زیادہ تقوی والے زیادہ حیا والے زیادہ وفا والے زیادہ قربانی والے زیادہ رب العالمین نے فرمایا اولائک المقربون یہ میرے مقرب لوگ ہیں رب العالمین یہ کہاں جائیں گے فرمایا فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے لیکن یہ یاد رکھنا سلتم من الاولین وقلیل من الاخرین پہلوں سے جائیں گے زیادہ پچھلوں سے جائیں گے تھوڑے کیوں اس لیے کہ پہلے لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہی نہیں تھا نہ کیبل دیکھنے کا شوق نہ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا ان کو شوق تھا تو محبوب خدا کی محبت کا شوق تھا ان کے دل میں یا خدا کی محبت یا مصطفیٰ کی محبت تھی یہ تکلفات یہ بکھیڑے یہ جنجال یہ خد و خال یہ نشیب و فراز یہ عروج و زوال نہ تھے اس لیے کہ ان کے دل صاف تھے قربانی دینے والے لوگ تھے جیسے جیسے جذبہ قربانی کا کم ہوا رب العالمین نے آج سے چودہ سو سال بلکہ پندرہ سو سال پہلے اعلان کر دیا پہلے لوگوں میں سے جنت میں جائیں گے زیادہ اور بعد والوں میں سے جائیں گے تھوڑے اللہ اللہ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ختم لبوت کے لیے کٹتا ہے مرتا ہے اپنی جان قربان کرتا ہے عطا اللہ اعلان کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے رب العالمین نے فرمایا العالمی سرور موضونا سونے کی چار پائیاں ہوں گی یہاں دنیا کا مالدار جاگیردار بلکہ نمبردار چمڑے کی چار پائی ڈالتا ہے لوگ کہتے بڑا امیر ترین ہے بڑا رئیس ہے بڑا کبیر ہے بہت بڑا آدمی ہے رب العالمین نے فرمایا میرے بندے میرے لیے میرے محبوب کے لیے اپنی خواہشات پہ چھریاں تو چلا کر دیکھ اپنے جذبات کو قربان کر کے تو دیکھ میں تجھ پر جنت قربان کر دوں گا متقین علیہ متقابلین اونچی سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن کاش کبھی رات کو میں آتا پھر قرآن پڑھنے کا مزہ ہی اور آتا ماشاء اللہ اللہ خیر ہی کرے آج تو پرچیاں شروع ہو گئی پرچی تھانوں کیوں پڑھاواں میں انشاءاللہ جیب وچ پاواں گا اللہ کوئی کہتا ہے اردو میں بیان کرو کوئی کہتا ہے پنجابی دے شیر پڑھو ہن کیڑے کیڑے دی منہ اچھا ٹھیک ہے جی اونچی سبحان اللہ مل کے ذرا سبحان اللہ ذوق دے ذرا سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے کی چار پائیاں ہوں گی سونے کے بیڈ ہوں گے سونے کی کرسیاں ہوں گی سونے کے برتن ہوں گے درختوں کا تنا سونے کا ہوگا فرمایا متقین علیہ متقابلین تکیوں پہ ٹیک لگا کے جنتی ختم نبوت کے پروانے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یتوف علیہم ولدان مخلدون جنت کے جوان خادم بن جائیں گے موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گے رب العالمین نے فرمایا یتوفون علیہم ولدان مخلدون فرما لئی پیالے بھرے ہوئے جگ بھرے ہوئے جام چھلکتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں لا لائو ولا ينزفون نہ دماغ پھرے گا نہ پاگل ہوگا نہ مجنون ہوگا نہ اس کی عقل خراب ہوگی کیا منظر ہوگا جب پینے والا بندہ ہوگا پلانے والا اللہ ہوگا کھانے والا بندہ ہوگا کھلانے والا اونچی بولو کون اونچی بولو کون ہوگا رب العالمین نے فرمایا میرے بندے میں تیرے لیے کیا انتظام کروں گا تو دنیا کی غلاستوں کو چھوڑ خباستوں کو چھوڑ شرارتوں کو چھوڑ ٹی وی کو چھوڑ وی سی آر کو چھوڑ فلموں کو چھوڑ ڈراموں کو چھوڑ جھوٹ کو چھوڑ غیبت کو چھوڑ حسد کو چھوڑ گلے کو چھوڑ اور اپنا دل اپنے اللہ سے جوڑ رب العالمین فرماتے ہیں وفا کی جو میوہ پسند آئے گا وہ کھلاؤں گا ایک ایک میوہ کھائے گا ستر ستر میووں کا ذائقہ آئے گا جو گوشت پسند ہوگا وہ کھلاؤں گا مما یشت جو جی چاہے گا تازہ گوشت ملے گا کبھی بٹیر کبھی تیتر کبھی مرغن کبھی شوربے والا رب العالمین فرماتے دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دے میں اللہ نے تیرے لیے کیا التظام کیا ہے وحور العین گورے رنگ والی موٹی آنکھوں والی یہاں ماشاءاللہ اللہ لوگ اللہ ہی خیر کرے بابے جو ہے نا بابے میرے پاس ایک بابا جمعہ پڑھنے آیا کہتا مولی صاحب بیوٹی پارلر اللہ وہاں کا واہ بابا عقل کا جنازہ تو نکلا ہی ہے ایمان کا بھی نکلنے لگ گیا ہاں یہاں تھوک بول براز گندگی اور کیا کچھ ہے اللہ فرماتے ہیں خالدون پاکیزہ بیویاں پاکیز المکنور جیسے موتی غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں اے رب العالمین یہ کس کو دے گا اللہ نے فرما جزا ام بما کانو یعملون یہ ان کے عمل کا بدلہ ہوگا عمل کرو اللہ فضل کرے گا ہم کہتے ہیں کرو چوری اللہ فضل کرے گا اللہ فضل کرے گا یہ جو قادیانی تھا نا گاما کانا یہ بہت کوڑا آدمی تھا جھوٹ بولنا اس کی عادت تھی بد دیانت بھی پرلے درجے کا بد مزاج بھی پرلے درجے کا حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے چھوکریاں تاڑتا تھا <laughs> اللہ اللہ یہ ویسے ٹوکری چھوکری اور نوکری کے چکر میں جوانوں کے ایمان کو غرق کرتے ہیں پرلے درجے کا چور تھا مجھے ایک بات یاد آ گئی سنا دوں ماشاءاللہ ویسے آپ قرآن پڑھنے کا ذوق رکھیں مجھے امید ہے جب آپ قرآن سنیں گے تو آپ کے دل انشاءاللہ ایمان سے تر و تازہ ہوں گے ہاں انشاءاللہ چونکہ آج کل ہمارے پنجاب میں رواج ہے پنجابی شیر پڑھو یا دوڑے پڑھو بس دوڑے اور شیر اور تقریر ختم قرآن پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے نہ لوگ گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں اب تو ماشاءاللہ مسجدیں بھی خالی ہیں مسجدیں مرثیہ یا خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے وہ صاحب او صاف حجازی نہ رہی میں جو جیتا ہوں کہ تیرا نام رہے ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے دعا کرو پھر سے قرآن کی آواز بازاروں میں آئے گلیوں میں آئے گھروں میں آئے اللہ کرے قرآن کی آواز عدالتوں میں آئے کچہریوں میں آئے یہ دل سے دعا کیا کرو اللہ کرے قرآن کی آواز پارلیمنٹ سے آئے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے وہ ابو سفیان کے پتھر دل کو نرم کر سکتا ہے تو آج کے حکمرانوں کے دل کو نرم کیوں نہیں کر سکتا وہ قادر ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ داتا ہے وہ مولا ہے وہ دستگیر ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ خبیر ہے وہ علیم ہے وہ علیم بذات صدور ذات ہے اللہ تقدیر بدل دے اس کے خزانے میں کمی کس چیز کی کمی ہے مولا تری گلی میں دنیا تری گلی میں اقبا تری گلی میں اللہ کی گلی میں کوئی کمی نہیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے اللہ کے دینے میں ایک چور تھا چور کسی گھر میں گیا چوری کرنے اب جب گیا دروازہ کھلا اندر داخل ہوا چیزیں چوری کی گھر کے دروازے کے بیر کیچڑ بڑا تھا پھسلا دروازے سے لگا آواز آئی عورت جاگی شور مچا چور آ گیا چور جب شور اٹھا چور وہیں مل جل کے کھڑا ہو گیا لوگوں کو پتہ نہ چلا بھائی چور کون ہے سب نے کہا پتہ نہیں یار چور کیسے آیا ہوگا کوئی کہے دیوار کے اس طرف سے کوئی کہ نہیں درمیان سے کوئی کہ نہیں یہ جو اونچی جگہ ہے نا ادھر سے آیا ہوگا اب چور جو تھا نا وہ بیچارہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا لیکن خود ہی بتلا بیٹھا کہتے نہیں نہیں آپ سب کا اندازہ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہا میں آپ کو بتاتا ہوں چور ادھر سے آیا نیچے اترا اندر گیا چیزیں چرائیں پاؤں پھسلا جب میرا پاؤں پھسلا نا تو دروازے کو دھکا لگا مرزا جو ہے نا غلام احمد قادیانی گاما کاڑھا اس کی عقل بھی ایسے ہی تھی ہاں اس کی کتابوں میں خود اس کے جھوٹ لکھے ہوئے جھوٹ سے بھرے ہوئے اور میرا محبوب کتنا سچا سرداران مکہ کا کرتے واللہ قد جا صادق الامین اے لوگو اللہ کی گزم صادق الامین آ گیا ہے قربان جاؤ آمنا کے لال پر میرے محترم بھائیوں واقعات بیان کرنے کا مقصد آپ کو جگانا ہے وقت نہیں ورنہ میں کرتا مقصد تو حاضری لگوانا ہے پیغمبر کے نوکروں کے نوکروں میں نام لکھوانا ہے آج کے بعد سارا مجمع توبہ کرے اور ختم نبوت کے دیوانے بن جاؤ پروانے بن جاؤ مستانے بن جاؤ اللہ کی قسم میری زندگی میں عمل نہیں ہوگا مجھے سر والی تقریر نہیں بچائے گی مجھے یہ باتیں نہیں بچائیں گی ہو سکتا ہے کہیں اللہ کے دربار میں پکڑے نہ جائیں اللہ کے سامنے رو رو کے رض کیا کرو اے بارے الہ ہم تو کسی کام کے نہیں تو اس کام کا بنا دے تو تیرا فضل ہے یہ تو تیری کرم نوازی ہے یہ تو تیری مہربانی ہے آؤ ختم نبوت کے پروانوں میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ ختم نبوت کے پروانوں کو پہلا پروانہ دایا ہاتھ میں دے گا اور پہلے جنت میں جائیں گے اما من بی امینی دائیں ہاتھ میں جب نام میں آئے گا فیقول لہاؤ مکراؤ کتابی آواز دے کر کہے گا اعلان کرے گا اونچی آواز سے آ جاؤ آ جاؤ میرا امال نہ پڑھو انی زننتو انی ملاکن حسابیہ میں جانتا تھا میرا اللہ میرا حساب نہیں رکھے گا رب العالمین قربان جاؤں تیری رحمت پہ یہ جنتی کہے گا فہو فی عیشت راضیہ ایس کی زندگی خوشی کی زندگی فی جنت عالیہ بلند و بالا باغات قطوف و آدانیہ ان کے میوے لٹکے ہوئے رب العالمین فرمائے گا کلو وشربو ہنی آج ہو کر کھاؤ بما سلف تم فلیا مل خا لیا تم نے میرے حکموں پر اور میرے محبوب کے حکموں پر اپنی زندگی کی ساری خواہشات کو قربان کر دیا اے میرے بندے اج کھانے والا تو ہوگا کھلانے والا میں ہوں گا پینے والا تو ہوگا پلانے والا اللہ ہوگا اور تصویر کا دوسرا رخ اما من اوتیا کتاب بہو بشمالی جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ افسوس کریں گے یا لئی تنی لم اوت کتابیا اے کاش ہمیں ہمارا نام اعمال نہ ملتا ولم حسابیا ہم سے حساب و کتاب نہ ہوتا اللہ اکبر کبیرہ ما اغنا انی مالیا میرا مال میرے کام نہ آیا حلق انی سلطانیہ میری بادشاہت نے میرا بیڑا غرق کر دیا حکم ہوگا خذوہو فغلوہو اس کو پکڑ لو جکڑ لو اور جاؤ اس کو جہنم کے زنجیر میں باندھ کر جہنم کے درمیان میں گسیٹ کر گرا دو اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیوں اگر ختم نبوت کے پروانے دیوانے اور مستانے بنے رہو گے انشاءاللہ عرش والا تمہارا خریدار بنا رہے گا ان اللہ من المؤمنین الجنہ میرا رب اعلان کرتا ہے میں نے مومنوں سے ان کی جان ان کے مال خرید لیے ہیں اللہ خرید کر ان کو دیا کیا ہے فرمایا بے ان لحم الجنہ میں اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے آؤ آج سچا اور پکا وعدہ کرو تقریریں سننے پہ نہ رہو جو کفر بھی سر اٹھائے گا انشاءاللہ یہ مسلمان نوجوان یہ ایمان والا نوجوان یہ ایمان والا بزرگ یہ ایمان والا عالم یہ ایمان والا متقی یہ سارے انشاءاللہ ختم نبوت کے دیوانے بن کر اپنی جوانیاں حضور کی عزت کے لیے قربان کر دیں گے میرے محترم بھائیوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہو اللہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں جب تک آ جائے کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان کلمہ ہو نہیں سکتا زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العال